وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں